الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کل فضلنا علی العالمین صدق اللہ العظیم و تلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قوم اور یہ ہمارے دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے ان کی قوم کے مقابلے میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے درجات کو بلند کیا بلا شبہ آپ کا رب حکمت والا اور جاننے والا ہے وہ لہو اسحاق و یعقوب اور ہم نے دیا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی صورت میں اسحاق علیہ السلام اور پوتے کی صورت میں یعقوب علیہ السلام کلن ہدینہ یہ سب کے سب کو ہم نے ہدایت دی ہے من قبل اور علیہ السلام کو ہدایت دی ان سے پہلے ومن ذریته ہی اور ان کی اولاد میں سے حضرت داود علیہ السلام ہیں سلیمان علیہ السلام ہیں ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موس علیہ السلام ہارون علیہ السلام یہ سارے انبیاء ہیں وہ کا نئی ضلع اور ایسی ہم نیک لوگوں کو نوازتے ہیں اور اسی طرح حضرت ذکریہ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ حضرت الیاس علیہ و وسلام ہیں کل من الصالحین سب نیک لوگ ہیں اور ایسی حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یس علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام ہیں حکم لمف ضلع العالمین اس سب کے سب کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت عطا کی ہے اس سے پہلے والے رقوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے توحید و پر قائم رکھا اس پر جو انہوں نے دلائل دیے اپنے مخالف قوموں کو ان کا ذکر ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسی سے متعلق فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے دلائل اور براہین جو ہم نے عاطمہ ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی اپنی وحدانیت کے وہ ان کی قوم کے مقابلے میں کہ وہ شرک کر رہے تھے تو ان کو سمجھانے کے طور پر ہم نے ان کو مختلف دلائل اور براہین جس میں وہ چاند سورج تارک کی بھی داخل ہے غالب کو سمجھانا داخل ہے وغیرہ درجات نشات ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہتے ہیں مراد اس سے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے درجات کو بلند کیا کیسے بلند ہوا ان میں کیا خوبی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں خوبی توحید پر قائم رہنے کی تھی اور دوسروں کو توحید پر درس دینے کی تھی اور اس کے اوپر استقامت کے ساتھ یہ رہے میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا ہے کہ سب سے اونچی نیکی توحید کے اوپر قائم رہنا ہے اور گناہوں میں سب سے برا گناہ وہ شرک ہے اس سے انسان پوری کوشش کرے شرک جلی ہو یا شرک خفی اس سے بچے اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں جو شرک سے بچتا ہے اور توحید پر قائم رہتا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بلند و بالا مقامات عطا کیے ان کی وجہ کیا تھی کہ امتحانات میں کامیاب ہوئے اللہ کے وحدانیت پر خود بھی قائم رہے دوسروں کی بھی دعوت دیتے رہے جو کوئی مخالف دلائل کے دیتے تھے ان کو سمجھاتے بھی رہے اور اس پر استقامت کے ساتھ رہے کوئی نیکی بھی پھل آور تب ہوتی ہے کہ جب اس میں دوام ہو دنیاوی لحاظ سے بھی کوئی کام وہ دوسرے دن ہی فوراً اس کا نتیجہ نہیں آتا اچھا اس میں ایک تسلسل کی محنت کا دخل ہوتا ہے ایسے ہی اخروی کام بھی ہے کوئی نیکی بھی ہے تو اس میں دوام ضروری ہے استقامت ضروری ہے کوئی بھی نیکی ہو وہ ایک دن انسان کرے دوسرے دن چھوڑ دے تو یاد رکھیے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے کہ جو ہر روز ہو اور تھوڑا سا ہو توحید اور ایمانیات تو وہ اصول دین میں داخل ہیں استقامت کے ساتھ اس کے اوپر پابندی سے رہنا ہے اپنے ایمان کو بچانا ہے شرک سے بچنا ہے تو اللہ کی طرف سے درجات ملتے ہیں رہی بات کے تحریر والوں پر اللہ والوں پر دنیا میں آزمائش آتی ہیں تو اس پر میں تفصیلی بات کر چکا ہوں کہ کیا آپ دنیا والوں پر نہیں آتی ہیں جو دنیا کا کام کرتے ہیں دنیاوی کام کر رہے ہیں وہ ان پر بھی تو مسائل مسائل آتے ہیں بہترین وہ شخص ہے کہ جو دین کے کام ہیں اور اس پر تھوڑی بہت پریشانی ہے اللہ نے صبر ادا کیا ہے دونوں کے لحاظ سے ثواب ہے ان مرد کا کہا کہ آپ کا رب حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے حکمت والا ہے کس پر کون سی پریشانی آنی ہے کب آنی ہے کیوں آنی ہے اس میں فائدہ کیا ہے تو فی الحکیم لا الحکمہ اللہ کا ہر فیصلہ ہر کام ہر طریقہ تدبیر جو بھی ہے وہ حکمت سے بھرا ہوا ہے انسان ناقص ہے کمزور ہے آج صبح دس بجے دو تین دن سے ایک بندے کے ساتھ میں نے جانا تھا اور وقت طے تھا وہ جب آیا تو اس نے کوئی اپنا عذر بیان کیا اور وہ آیا اپنے وقت پر یعنی تازی بات آج کی تو اس نے کوئی عذر کیا کہ یہ وجہ ہے جو میں آج اس پروگرام میں ہم دونوں ساتھ نہیں جا سکتے تو میں رک گیا اور جیسے ہی ابھی اندر داخل ہوا دفتر میں تو پیغام آیا کہ کوئی استاد ہیں اور اس کا بیٹا اسپتال میں داخل ہے تھوڑی دیر آپ کو بلا رہے ہیں تو دیکھو ادھر ہمارا پروگرام کئی دنوں سے پہلے وہ ٹوٹ گیا اور کیوں ٹوٹا اللہ کی حکمت اس میں ممکن ہے یہی بات حکمت ہو کہ آج کل کہاں کوئی کوئی جان پہچان ہو تو کوئی پوچھنے والا ہے ورنہ تو نظام ہی ہے یا بادت اعظم کے ذریعے سے پوچھ ہوتی ہے بڑی اس تصویر کی بڑی وقت ہے بعض تصویروں کی بڑی کوالٹی ہوتی ہے اعظم ہماری تصویر کی بڑی کوالٹی ہے یا اس سے نظام پاکستان چلتا ہے یا پھر کوئی انسان کو کوئی تعلق دوستی ہو تو ویسے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اپنے دفتروں میں یہ لوگ آتے کہ وہاں آنے نہیں چاہیے جب کام ہی کسی کا نہیں کرنا ہے حکومتی ملازمین کی بات کرتا ہوں تو ہمارے ربا کا حکیم بنا آپ کا رب حکمت والا ہے اور با خبر ہے ہر معاملے سے تو فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ ہر فیصلہ جو انسان کے بارے میں اللہ کا ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے فرما ہو رب نہ لگو اسحاق و یعقوب ہم نے عطا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام بیٹے کی صورت میں چوراسی سال کے بعد اور یعقوب پوتے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اسحاق چھوٹے ہیں اسماعیل سے اسماعیل دو چار مہینے بڑے ہیں لیکن پہلے ذکر اسحاق کا اسماعیل کا بعد میں آ رہا ہے بڑے بیٹے کا پہلے ذکر آنا چاہیے کیوں چھوٹے بیٹے کا پہلے ذکر آیا علماء تفسیر نے اس میں حکمت دیکھی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پوتے کو بھی دیکھا ہے تو جس بیٹے سے پوتا ہوا ہے اس لیے اس بیٹے کو پہلے ذکر کیا ہے یعنی والد نے جو پوتے کو دیکھا ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں اس لیے ان کا پہلے ذکر آیا ہے دوسری وجہ مفسرین نے یہ لکھی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے بہت سارے انبیاء علیہ السلام والسلام آئے اور اسماعیل علیہ السلاۃ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے لیکن فوراً اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے پہلے جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتا بنتے ہیں وہ پیغمبر نہیں تھے بعد میں صدیوں بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شجر نصب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن فوراً آپ کا بیٹا کوئی نبی نہیں بنا اسماعیل علیہ السلام کی بات حضرت اسحاق علیہ السلام کا پہلے ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات میں ہی حضرت اسحاق بیٹا اسحاق کا جو بیٹا حضرت یعقوب جو پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کو بھی نبوت مل گئی تھی تو اس لیے اس لحاظ سے کہ پوتوں کو بھی نبوت مل گئی ہے تو ان کا پہلے ذکر فرمایا اللہ ہدینا ان سب کو ہم نے ہدایت عطا کی ہے اور سب سے اونچی ہدایت ہے ہدایت تو ایک غیر محدود چیز ہے یہی تو وجہ ہے نا انسان ہر نماز میں ہر روز ہر رکعت میں دعا مانگ رہا ہے ایک دن اثرات المستقیم تو ایمان لے آیا نمازیں پڑھ رہا ہے روزے رکھ رہا ہے زکات دے رہا ہے حج کر رہا ہے دیگر نیکیاں کر رہا ہے تو پھر بھی اللہ سے ہدایت مانگ رہا ہے ہدایت ہے تو تب ایمان پر آیا ہدایت ہے تو نماز پڑھ رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے تو وہ چیز مانگنی چاہیے نا جو نہیں ہے انسان کے پاس تو یہ کیا بات ہے ہدایت تو ہے تو تب مسجد میں آیا اور سراط مستقیم اللہ نے ادا کیا ہے نماز روزہ زکات ہو رہا ہے اور پھر بھی یہ ہدایت مانگ رہا ہے جو نہ ہوتی وہ نہ چاہیے جواب اس کا کئی دفعہ دے چکا ہوں ہدایت ایسی غیر محدود چیز ہے کہ جتنی نصیب ہے اس سے زیادہ کی فکر مطلوب ہے یہ درجات ہے سب سے اونچا مقام ہدایت کا انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہے اور انبیاء بھی ایک دن اسرات المستقیم امام الانبیاء بھی ایک دن اسرات المستقیم مانگ رہے ہیں کہ ہدایت کے اور اونچے درجے ہیں پھر قرب الہی کے تک پہنچ جاتا ہے انسان فرمایا کل جن ہدینا ہم نے سب کو ہدایت دی ہے یہ انبیاء علیہ السلام والسلام کی مبارک جماعت ہے وہ نور ہم ہدینا من قبل اور ہم نے نور علیہ السلام کو بھی ہدایت دی ان سے پہلے حضرت نور علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں اس رقو میں یہ جو ساتویں پارے کا آخری پارا شروع ہو رہا ہے اس رقو میں اٹھارہ انبیاء علیہ السلاط والسلام کا ذکر ہے اکٹھا جس میں سولہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور چار ان کی اولاد میں سے نہیں ہیں حضرت نو علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام حضرت یس علیہ السلام یہ چاروں علیہ السلام آپ کے کزن ہیں بال نے بانجا کہا تو وہ آپ کی اولاد میں سے تو نہیں ہے نا آپ کے رشتہ دار ہیں نور علیہ السلام پہلے ہیں یونس صلی السلام یس علیہ السلام یہ آپ کی اولاد میں سے نہیں باقی یہ سارے جتنے ایسے خوب میں سے ہے آپ کی اولاد میں سے پر میں کم اور السلام بھی ہمارے پیغمبر ہیں ہم نے ان کو ہدایت دی اس سے پہلے یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے وہ میں ضروریت ہی اور ان کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نو علیہ السلام کی اولاد میں سے اور نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام ہے تو ضروریت ہی ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی زمین لوٹ سکتی ہے اور نو علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام ہے سلیمان علیہ السلام ہے ایوب علیہ السلام ہے یوسف علیہ السلام موس علیہ السلام ہارون علیہ السلام طبع المخصلی یہ ایسے ہی ہم نوازتے ہیں نیک لوگوں کو اس میں کئی انبیاء کا ذکر ہے جن میں بعض انبیاء ایسے ہیں کہ ان کے اوپر ابتلا زیادہ آیا آزمائش زیادہ آئی جس میں حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام علام ہے کہ ان کے اوپر ابتلا آزمائش ان پر بیماری بن گئی ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا بعض انبیاء علیہ السلام کا اس رقم میں ذکر ہے جن پر ابتلا بھی آئی لیکن انعام بھی اونچا ہے پھر جس میں حضرت یوسف علیہ السلام ہے حضرت باعود علیہ السلام ہے حضرت سلیمان علیہ السلاۃ علیہ السلام ہے اطلاع بھی آئی کہ یوسف بننے کے لیے بہت کچھ اجنشی سے گزرنا ہے پوری دنیا کی بادشاہ ملی سلیمان علیہ السلام کو ادن بھی اس طرح لیکن اجنش کے بعد پھر انعامات بھی اس دنیا میں اللہ نے عطا کی بعد اب السلام کا اس میں ذکر ہے جو عبادت و ریاضت میں زیادہ مصروف رہے ہیں سارے عبادت میں مصروف رہتے ہیں لیکن بعض کا جہاد کا نظام بھی رہا بعض کا بعض نصیحت تکلیف کا بھی رہا تو عبادت بھی ساتھ رہی لیکن زیادہ عبادت حضرت یہی علیہ السلام حضرت زکری علیہ السلام حضرت علیہ السلام ہے عبادت میں زیادہ حضرت یہی علیہ والسلام کے رونے کے ساتھ اللہ کی خشیت میں رونے کے ساتھ چہرے کے اوپر نالیاں بن گئی تھی اور ایک دن روزہ ایک دن روزہ نہ رکھنا یہ پوری زندگی کا معمول تھا عبادت ریاضت کی اس میں انبیاء علیہ مسلاط اثلاۃسلام ایسے ہیں جن کو اللہ نے معجزات زیادہ عطا کیے ہیں جو ادھر ذکر ہوا ان میں حضرت علیہ السلام ہیں اور حضرت علیہ السلات وسلام کل من یہ سارے صالح نیک لوگ ہیں صالح اس نیک کو کہتے ہیں جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو حق پر ہو بجا لاتا ہو وہ بندہ صالح کہلاتا ہے نیک حقوق الباد کو بجا لائے حقوق اللہ کو چھوڑ دے یہ بھی صحیح نہیں ہے حقوق اللہ کو بجا لائے حقوق حکم چھوڑ دے دونوں کو لے کر بعض لوگ حقوق الباد میں ایسے منمک ہوتے ہیں کہ اس کی مثال دیتے رہتے ہیں جی حقوق الباد کی بڑی اہمیت ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن حقوق الباد کی اہمیت میں یہ کس نے لکھا ہے کہ حقوق اللہ کو چھوڑ دینا ہے حقوق الباد کی اہمیت ہے کہ آپ دل دیکھتے ہیں روزگار کر رہے ہیں میری بچوں کے لیے آپ روزینہ کما رہے ہیں رزق اور اولاد کے خیال رکھنا یہ حقوق العباد ہے لیکن اس حقوق العباد کے اس سبق میں نیچے کوئی یہ سبق نہیں لکھی ہے کہ حقوق اللہ نماز کا وقت ہے تو اس کو ادا نہیں کرنا کیونکہ حقوق العباد کی اہمیت زیادہ ہے یہ لوگوں کی اپنی شیطانی ایجاد کی ہوئی تفسیر ہے حقوق اللہ حقوق العباد دونوں ادا لانے والے کے پاس کلم میں نسال اسماعیل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 دیتا ہے چلو اس وقت ماکام جاملوں اگر یہ شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے جاتے الاجنظین عادن حمل کتاب اور حکم و نبوا یہی وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ گھماتے ہیں کہ ہم نے ان کو کتاب دی شریعت دی نبی کہیں یکفر بہا حال اگر نبوت شریعت ان انبیاء کی یہ لوگ مخالفت کرتے ہیں انکار کرتے ہیں فقط وقت کن ماں بے ہاں لے سو بےحا کا بےحا کافرین تو پھر ہم ان کو ایسی قوم دے دیں گے کہ جو کافر نہیں ہوں گے کفر کرنے والے نہیں ہوں گے ان کی بات مانیں گے بات رہی تھی اس رقو میں کہ اکثر انبیاء علیہ و والسلام کا اکٹھا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور ان میں اکثر حضرت ابراہیم علیہ اللاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں صرف چار ایسے ہیں جو ان کی اولاد میں سے نہیں ہیں حضرت یسحا یونس اور لو اور نو علیہ اللہۃ والسلام فرمایا کلن فضلنا علی العالمین ہم نے یہ انبیاء علیہ السلام والسلام کی جو جماعت کا تذکرہ کیا سب کو جہان والوں پر فضیلت دی ہے عام انسانوں پر انبیاء علیہ السلام والسلام کو فضیلت والا بنایا ہیں لوگوں کے مقابلے میں سب انبیاء فضیلت والے ہیں محترم ہیں اس لیے کہ انہوں نے نمونہ بننا ہے ہدایت کا تو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے بھی محفوظ رکھتے ہیں خلاف اولا کام بھی ان سے صادر نہیں ہوتا اگر ذرہ برابر بھی نبی کوئی مشورے میں بھی غلطی کر دیں تو فوراً وہی آ جاتی ہے کہ یہ مشورہ آپ کا اللہ کو پسند نہیں آیا اللہ کو یہ یہ بات پسند ہے یعنی ذرا سی بات بھی وہ اگر خلاف اولا ہو جائے تو اللہ اس کو باقی دنیا میں نہیں رکھتے کہ کوئی بات نہیں بات میں معافی ہو جائے گی نا کیونکہ لوگوں نے ہدایت دینی ہے نا سبق حاصل کرنا ہے تو وہ کامل نمونہ ہوتا ہے ان کا سونا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا وہ کل العالمین سب کے سب کو ہم نے عام امت کے اوپر فضیلت والا بنایا اب رہی یہ بات انبیاء علیہ السلام کا آپس میں رشتہ اس کو دوسرے مقام پہ فرمایا تل کر بازم امن ہم من کلم اللہ ہم نے انبیاء کو عوام کے مقابلے میں تو سب کو فضیلت والا بنایا کہ عوام معصوم نہیں انبیاء معصوم ہیں انبیاء سے ذرا برابر کی غلطی نہیں ہو سکتی غلطی کی صلاحیت ہی ختم کر دی گئی ہے کیونکہ ان کو ہدایت کا مرکز بنانا ہے لیکن آپس میں انبیاء علیہ کو والسلام کی ایک دوسرے کے اوپر فضیلت ہے کوئی پیغمبر ہے کوئی نبی ہے کسی کو نئی شریعت کی کتاب دی گئی کسی کو پرانی شریعت کے پھیلانے کا حکم دیا گیا تو فضیلت آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ہے کسی میں کون سا رنگ غالب ہے کسی میں کون سا رنگ غالب ہے کل بتایا کوئی سخاوت میں غالب کوئی بادشاہ کے امور سنبھالنے میں غالب کوئی روز رکھنے میں زیادہ وقت دے رہے ہیں کوئی ریاضت میں بہرحال کل لنفلنا اعلیٰ یہی اللہ کے نیک بندوں کی بھی شان ہوتی ہے بعض اللہ کے نیک بندے اس انداز میں ہوتے ہیں کہ وہ نماز میں زیادہ وقت ہے ان کا بعض ایسے نیک بندے ہیں کہ وہ تلاوت اور ذکر میں ان کا شغل زیادہ دل لگتا ہے بعض ایسے ہیں جو سخاوت میں ہیں باقی ارکان اسلام تو ہر کسی نے ادا کرنے ہیں لیکن ان میں سے کسی میں زیادہ خوبی ہوتی ہے یہی بات صاحب گران رضی اللہ تعالیٰ نے کی کہ قرآن کا زیادہ شوق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی تلاوت کرنے کا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو فقراء کی طرح توجہ اس طرح غزی فقیر رہنے کا عدل و انصاف کا زیادہ رنگ تھا اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں نماز کی ترتیب زیادہ تھی بات جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت عبداللہ آپ کا بیٹا بہت نیک ہے بزرگ ہے صوفی آدمی ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہتا ہے تو خلافت اس کو لکھ دیں وہ خلافت کوئی موروثی چیز ہے کہ میں اپنے بیٹے کو لکھ دوں یہ خود فیصلہ ہو جائے گا کہ بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ کرام ابھی حیات ہیں ان میں اشرا مبصرا ہیں دوسرے ہیں خلافت وراثت تو نہیں کہ بیٹے کو لکھ دوں تو یہ ہر صحابی میں بھی ایک خاص خاص نیکی کا رنگ غالب تھا یہی بات عوام میں نیک لوگوں میں بھی ہوتی ہے ارکان اسلام تو کسی سے معاف نہیں ہے وہ ہر حال میں ادا کرنا ہے علیہ مسلط وسلام کی جماعت میں سے بعض کے والدین بھی نبی ہیں یا اونچے لوگ ہیں ان کی اولاد بھی بعض کی نبی ہے اور ہدایت پر ہیں بعض کے بھائی اس طرح ہیں بج طبعی راہم ہم نے ان سب کو اپنی تبلیغ کے لیے شریعت کے لیے توحید کے لیے پیغام پھیلانے کے لیے پیغمبری کے راستے منتخب کیا ہے بج طبی وہ حدی ہم کلاسرات مستقیم اور ان کو سیدھے راستے پر رکھا ہے تاکہ لوگ ان سے سبق لیں خود بھی سیدھے راستے پر ہوں شاہوں میں اللہ کی طرف سے ہدایت کریں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کو ہدایت دے دیتا ہے ہدایت ملتی تو اللہ سے ہی ہے اللہ کے بغیر کوئی ہدایت سرات مستقیم نہیں دے سکتا ایمان کی دولت ہمارے صالحہ کی پونجی یہ نیکیوں کا جذبہ گناہوں سے نفرت یہ سب بغیر من جانب اللہ ہے لیکن اس میں انسان کی طلب کو دیکھا جاتا ہے علماء نے لکھا ہے نیت درست ہو طریقہ درست ہو طلب سچی ہو صلاحیت بھی ہو پھر صلاحیت بھی ہو کہ جو مانگ رہا ہے جو چیز کرنا چاہتا ہے اس کا اہل ہے تو پھر اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے نیت درست ہو کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے نماز پڑھنا چاہ رہا ہے پھر طلب درست ہو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی درست ہو مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے جب یہ امور درست ہوں گے پھر وہ متوجہ اد اللہ ہو گیا یہ اب اللہ کی طرف سے عطا ہوگی اور اس کو ہدایت مل جائے گی گھر بیٹھے ہدایت نہیں ملتی نہ کوئی لوگ سرات مستقیم پہ آ سکتے ہیں مبلک کو بھی اپنے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے عوام کو بھی گھر سے باہر نکل کے ہدایت کو سمجھنا اور سیکھنا ہوتا ہے تب ہدایت آتی ہے نہ کسی نبی نے اپنی چار دیواری کے اندر خانقاہ بنائی اور ادھر ہی لوگ آئے اور یہی میں سمجھاؤں گا نہ عوام میں سے دروازے بند کر کے کوئی گھر بیٹھا رہا تو اللہ دینے والا ہے نہ ہدایت جی تو اللہ عطا کر دے گا ہدایت اللہ ہی دیکھے بعض بہت سارے لوگ ایسا جملہ بولتے ہیں جب بندہ ان کو کہہ دیکھی کہ راستے کی کوئی تکلیف کرے ترجیح دے اللہ جب چاہے گا جد کرا دے گا تو روزی کمانے کے لیے تو اللہ چاہے گا تو دے دے گا نا کیوں دروازہ کھول کر باہر سارا دن سرگرداں پھرتے رہتے ہو اور کاموں کے لیے سفر کرتے ہو وہ بھی تو اللہ ہے نا وہ تمام کام بھی تو اللہ ہی کر رہا ہے دروازہ بند کر کے اندر بیٹھو بستر میں لیتے رہو سب کچھ آ جائے گا پھر آدھے دیا آ جائے گی اس طریقے سے جب کوئی کام نہیں ہوتا مگر اس میں انسان کی اپنی کچھ طلب اور جستجو تجسس کوشش چلنے پھرنے کا عمل دخل ہو پھر اس کو کچھ ملتا ہے یہی بات دین میں بھی ہے نہ چپ کر کے تو اس پہ دعوت کا کام پورا ہو سکتا ہے نہ لوگ دعوت سیکھنے کے لیے سبق اسلام سیکھنے کے لیے باہر نہیں نکلتے انہیں ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی بات یہ ہے اللہ شاہ یہ برحق بات ہے اللہ ہی ہدایت دیتے ہیں سب چیز کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے لیکن اللہ دیکھتے ہیں برتن کیسا ہے کی طلب کیسی ہے اس کا جھکاؤ ہماری طرف کیسا ہے پھر اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے فرمایا اگر یہ نیک جماعت خیال سے سننے والی بات ہے دوستو اگر یہ مبارک مقدس بزرگ پیغمبر علیہ السلام والسلام کی جماعت جس کا تذکرہ ہوا تل بہت جتنا آتینا ہے ابراہیم علیہ قومی سے لے کر تقریباً اٹھارہ انبیاء علیہ السلام والسلام کا تذکرہ ہوا فرمایا اگر یہ مقدس اور مبارک ہے یافتہ جماعت بھی ذرہ برابر میری ذات میں ہے شرک کر دے گی لہب دان ہوں ماتا نجانا دل کے امال بھی سارے سائیں ہو جائیں یعنی اللہ کے مبارک مقدس ہستی ہیں جو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں مرکز دل ہیں رشتے آتے ہیں خلاف اولا کام بھی ذرہ برابر ثابت نہیں ہوتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تھے جس وقت خیبر کے موقع پر مال غنیمت تقسیم ہوئی کچھ لوگوں نے منافقین کو اس طرح کے لوگوں نے بات کی کہ یہ کیا تقسیم ہے یہ کیا تقسیم مطلب بے انصافی کی تقسیم ہے آپ ناراض ہو گئے لوگوں کو جمع کیا ہے اور میں فرمایا کہ میرے بارے میں جی، تمہارا یہ تصور ہے تو میری تقسیم انصاف کے ساتھ نہیں میں نے اپنی ذات کے لیے ایک بکری یا ایک درہم بھی نہیں رکھا سب تقسیم کیا ہے اور اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ایک ایک شخص کو بکریاں اور مویشیاں اور یہ اور خیبر کی زمین تقسیم اور اس طرح ہوئی اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں تو بات یہ ہے کہ اتنی برگزیدہ ہستیاں کہ جو پانچواں حصہ اللہ نے آپ نبی بالم امنا غنم تم سید فأما لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين دسواں بارہ شروع ہو رہا ہے نا مال غنیمت کی تقسیم کے اوپر بتا رہا پانچواں حصہ نبی رکھ لے آپ نے لیے وہ بھی نہیں رکھنا وہ بھی تقسیم کر رہا تو مطلب اتنی بزرگ ہستیاں اور اونچی ہستیاں ہوتی ہیں جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں ذرا برابر بھی دین کے دنیا کے ساتھ ان کا وہ نہیں شغل لیکن بالفرض والمحال ہماری اتنی مبارک اور مقدس ہستیاں بھی ذرہ برابر اللہ کا شریک چڑھا دیں گی تو ہم ناراض ہو جائیں گے لہب دان ماتا نظام میں کئی دفعہ اپنے بیان کا خلاصہ دو جملوں میں آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ قیمتی دولت ہے توحید اور سب سے بڑا گناہ جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں وہ شرک ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک اگر ویسے ہی دنیا سے توبہ کے بغیر چلے گئے ہاں اس سے پہلے پہلے توبہ ہو گئے وہ اعلان آپ نے اب تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اب تو معروف توبہ کا دروازہ کھلا ہے حالت نظر سے پہلے پہلے تھا ہاں، شرک ہے تھا کفر ہے تھا کوئی بھی بڑا گناہ ہے ہاں اتنی بات ہے کہ حقوق لباس کسی کا حق کھایا ہوا ہے تو وہ اس کو دے اس سے معاف کرائے میں کل بھی بتا رہا تھا کہ حق اللہ اور حق العبد یہ دونوں جب جمع ہوں تو وہ بندہ نیک ہوتا ہے صالح علم من الصالحین کی تفسیر میں کل کے سبق میں بات آئی کہ صالح اس کو کہتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں بجا لیکن لوگوں نے یہ سمجھا کہ حقوق العباد کو بجا لاؤ اس کی اہمیت ہے زیادہ حق اللہ خیر اللہ معاف کر دے گا نماز کی کیا یہ بات نہیں یاد رکھو حقوق العباد ناسک معاملہ ہے کہ انسان کا اس میں کا تعلق ہے لیکن حق العبد اور حق اللہ جب دونوں جمع ہو جائیں تو حق اللہ مقدم ہے پھر حق اللہ مقدم ہے والد کہہ رہا ہے یہ کرو وہ کرو پرانا کام کرو یہ چیلنج سیدھی کرو یہ صفائی کرو ادھر ہے یہ بدتر بنانا ہے ادھر اذان ہو گئی ہے وہ نماز کے لیے جانا چاہتا ہے ادھر حق العبد ہے اور والد کا آڈر ہے اور ادھر اللہ کا آڈر آ گیا اذان شروع ہو گئی دونوں حکم میں ٹکراؤ لیکن یہاں حکم یہ ہے کہ حق العبد کو چھوڑ دینا ہے حق اللہ کی ادائیگی کے لیے چل جانا حقوق تو ہوتے ہیں ان کو بجانا ہے ان کی اہمیت ہے لیکن ایسا نہیں کہ حق اللہ کو بجا لا کر حقوق العباد کو چھوڑ دینا ہے حقوق العباد کو بجا لا کر حق اللہ کو چھوڑ دینا ہے قل خ اللہ علیہ اجرا إلا ذكرى للعالمين صدق اللہ علیم یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی احکام دیے نبوت دی اگر لوگ ان کا انکار کریں گے تو ہم ایسی قوم کے حوالے یہ کام کر دیں گے جو ان کا انکار کرنے والے نہیں ہوں گے یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اے نبی انبیاء علیہ والسلام کی ہدایت یافتہ جماعت ہے اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت یافتہ جماعت ہے آپ دل کی ہی ابتدا میں کام کریں خلام علیہ اجرا اور یہ فرما دیں کہ تم سے میں تبلیغ کے اوپر کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں اللہ پاک کے بارے میں نصیحتیں کرتا ہوں توحید کی رسالت کی اس کتاب کی نہیں ہے میرا بیان مگر یہ نصیحت ہے جہان والوں کے لیے کل کے سبق کے آخر میں بات رہی تھی کہ توحید اتنا اہم معاملہ ہے توحید بار تعالیٰ اور شرک سے برات کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ مسلاط وسلام کو خطاب کر کے یہ بات کہی کہ اگر ذرا برابر بھی کے شرک ہو گیا تو سارا عمل ضائع ہو جائے گا انبیاء علیہ مسلاط وسلام سے یہ تو تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ شرک کریں گے یہ سمجھانا ہے کہ یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ بالفل اگر اللہ کا اتنا قریبی محترم مقدس شخص بھی شرک کرے گا تو اللہ معاف نہیں کرتا تو سمجھانا ہمیں مقصد ہے کہ اللہ کی ذات میں ذرہ برابر بھی شرک نہیں ٹھہرانا ورنہ تو اتنا سخت معاملہ ہے کہ انبیاء کی مثال ساتھ لائی انبیاء کے بارے میں تو تصور نہیں کہ وہ خلاف اعلیٰ کوئی کام کریں کیا چیز جائے کہ وہ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں کہ شرک سے بچو تو عید پر عمل کرو تو وہ خود شرک کرنے لگ جائیں ان کے بارے میں تو یہ تصور نہیں ہے یہ اس معاملے کی اہمیت اور نزاکت کو سمجھانا مقصد ہے قوم کو انسانوں کو مکلف مخلوق کو شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے ایک شخص اگر توحید پر پابند ہے تو ہر وقت وہ اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں نا جو اس کے انسان کے ساتھ ہر وقت متعلق ہیں اور اس پر ان کو ثواب ملتا رہتا ہے ان میں سب سے بڑی نیکی ایمان ہے عقائد ہے توحید والی ہے کہ اس کو اس پر ثواب ہے اور اتنا اہم معاملہ کہ اسی وجہ سے تو دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ خاتمہ عطا کرنا خاتمہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت ایسا کوئی جملہ نکل جائے جس میں شرک کا شائبہ ہو تو پھر تو خاتمہ بالایمان نہیں ہے یہی حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص سو سال تک نیک رہا عبادت گزار رہا شب زندہ دار رہا ہمارے صالح والا روزوں والا ہر طرح کی نیکی بجا لانا ہے لیکن اگر مرنے کے وقت اس سے کلمہ غلط نکل گیا سو سال کی عبادت ساری سائیں ہو جائے ہر وقت ڈرنا ہے نیکی کو بجا لانا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے اللہ سے عافیت کا سوال ہے آتم ایمان کا سوال ہے اور اگر اس کے برعکس ایک شخص پاس ایک فاجر پتنی کیسے کیسے رہا کافر رہا مشرق رہا لیکن ایسی کوئی بات اس کی اللہ کو پسند آئی وہ آخر میں آخری عمر میں آ کے مسلمان ہو جاتا ہے صحیح توحید کا اقرار کرتا ہے رسالت کا اقرار کرتا ہے اس کے سارے زندگی کے گناہ معاف کچھ و شرف معاف سب کچھ معاف اب اس کی تو تھوڑی سی زندگی ہے اور کیا پتا اس بندے کے واقعے کے ساتھ جو اس دن واقعہ سنایا ہے کہ اس کے بعد جلدی فوت ہو جائے تو یہ شخص خاتم و والا جنت کا مستحق ہو گیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ تو توحید کی بات بہت اہم ہے انبیاء علیہ السلام وسلام تمام جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے اس میں عقائد کے اعتبار سے کوئی تغیر تبدل نہیں ہے سب انبیاء کا ایک ہی مشن ہے توحید باری تعالیٰ رسالت آخرت ایمانیات جس کو عقائد کہتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے قوموں کی خود بدبختی ان کے شامل حال ہوئی کسی نے انبیاء کو بیٹا کہا کسی نے انبیاء کو کہہ دیا کوئی کیا کرنے لگے لیکن انبیاء کو جو اللہ کی طرف سے ایمانیات اور عقائد کا علم دیا گیا وہ سب کا برابر ہے <clears throat> اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے نماز میں کسی قوم کے لیے دو تھی کسی امت کے لیے تین تھی ہمارے لیے پانچ ہیں کسی کی عکاطوں میں تھا مسئلہ کسی کے اور مسائل میں فرق رہا لیکن عقائد کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے سب کے عقیدے میں ایک ہی بات ہے کہ اللہ وحدہ اللہ شریف ذات کو ایک مانو الوحیت میں ربوبیت میں عبادت میں معبود ہونے میں اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں اور اس کے انبیاء کو برحق ماننا ہے آخرت پر ایمان وغیرہ دوسری بات جو انبیاء علیہ رسلاط والسلام کو عطا کی گئی وہ ہے اخلاق حمیدہ حیا کا درس اچھے اخلاق کا خیر پہنچانے کا نقصان سے بچنے کا یہ بھی انبیاء علیہ سلاط وسلام کا شعبہ مشترک رہا ہے سب اچھے اخلاق کی دعوت دینے والے ہیں تیسری چیز وہ ہے احکام جس میں تشریح احکام جس کو شریعت کہتے ہیں شریعت کہتے ہیں تشریح احکام کو عرض کا طریقہ نماز کا طریقہ زکوٰۃ کیسے ہے فلاں معاملہ کیسے ہے شادی کا طریقہ کیا ہے کاروبار کا نظام یہ شریعت ہے شریعت میں اختلاف رہا کسی کی نماز میں نے ابھی بتایا آپ کو تین تھی کسی کے پانچ تھی کسی کے پاکی کا طریقہ اور تھا ہمارا اور ہے سب سے آسان شریعت نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ آخری شریعت ہے اس میں تکلیف ایسی نہیں ہے جو انسان برداشت نہ کر سکتا ہو پہلی امتوں پر بہت سخت مسائل بھی رہے اور ایسے مسائل بھی تھے کہ وہ ان کے لیے بہت مشکل تھا ان کے اوپر عمل کرنا اور ذلت کا سامنا بھی تھا کہ ایسا کوئی گناہ کیا تو صرف دروازے کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ اس شخص نے یہ گناہ کیا ہے وہ تو عالم آخرت ان کے لیے عالم دنیا میں تھا یہ خود کتنی مشکل اور اس میں یہ کہ اگر گناہ کیا کسی کو پتہ نہیں اس کے اور اس کے اللہ کو پتہ ہے اس شریعت کی خوبی اور سب کے دل سے اس گناہ کی معافی چاہیے آئندہ وہ گناہ نہیں کرتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہو گیا اس کو اور اس کے اللہ کو پتہ ہے تو بات یہ اکام میں اختلاف رہا انبیاء علیہ اسلات علام کو شرک کی بات کرنے سے ہمیں سمجھانا مقصد ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں شرک نہیں کرنا یہ معافی نہیں ہو سکتی دنیا میں معافی ہو جائے گی آخرت میں جب چلا جائے گا تو معافی نہیں تو میں اللہ جین کتاب اور حکم و وا یہ علیہ اسلات وسلم کی جماعت کا جو تذکرہ ہوا اس میں کافی سارے انبیاء کا ذکر ہے یہ سب انبیاء ایسے ہیں کہ ہم نے ان کو کتاب دی احکام عطا کیے بعد میں حکم کا ترجمہ فہم اور فراست تدبر اور بیان سے کیا ہے بن نبوا اور ان کو ہم نے نبوت عطا کی ہے کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے جو احکام ان پر نازل ہوئے اس کتاب میں وہ لوگ ان کو سمجھاتے رہے یہی کام یہی طریقہ نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے عطا کیا کہ آخر یہ کتاب دی ہے کہ اس کتاب کے اندر جو آپ کو ہدایات لوگ کے ذریعے سے بتائی جا رہی ہیں آپ لوگوں کو سمجھائیں یا اتنا سخت جملہ ہے آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں آپ پورے کے پورے وہ لوگوں تک پہنچا دیں بلب ضلع انزل الیک من ربک ان باتوں کو پہنچائیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل کی گئی ہیں وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اگر اس طرح آپ نہیں کریں گے کہ ساری باتیں نہیں پہنچائیں گے تو ماب اللہ پر رسالت پھر آپ نے نبوت اور رسالت کا حق ادا نہیں کیا تو یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی اور آپ نے بیان کیا ہر جگہ میں اس کو اور کتنی مشکلات تھی کوئی بھی ماننے والا شروع میں نہیں تھا آہستہ آہستہ نظام آیا بعد میں چنانچہ قرآن مجید نے فرمایا فَإِن بِهَا هَا فقط وکل نہ بہا قومن لئی سو بہا وکافرین مکہ والو اگر تم نے میرے میری اس آخری نعمت کی قدر نہ کی اور انکار کرتے رہے تو میں حوالے کر دوں گا ایسی جماعت کے جو اس ہستی کی قدر کرنے والے ہوں علماء نے لکھا ہے کہ یہ مکہ اور مدینہ والوں کے بارے میں ہے بہا دہاں ہاں الا اگر نبی کو نہیں مانو گے انکار کرو گے فقط وکل نہ دے قومن پھر ہم حوالے کر دیں گے ایسی جماعت کے جو اس کو مانیں گے انکار نہیں کریں گے جب آپ تیرہ سال مکہ مکرمہ میں رہے تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے مدینہ والے موسم میں حج کے دنوں میں عربی زبان میں موسم کہتے ہیں حج کے ایام کو مدینہ والے جب حج کرنے آتے تھے انہیں اندازہ اور خبر تو پہنچ چکی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے آپ سے ہمدردی اور اظہار کا جذبے کا اظہار کرتے تھے کہ اگر یہاں آپ کو تکلیف ہے آپ ہمارے یہاں تشریف جائیں آپ نے اپنے جانے سے پہلے مدینہ میں قرآن سکھانے کے لیے اسلام سکھانے کے لیے دیگر چیزیں سکھانے کے لیے اپنے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا تھا لیکن خود آپ نہیں جا سکتے تھے اور کوئی نبی نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم نازل نہ ہو جائے لیکن یہ لوگ آ کر اپنی ہمدردی کا خیال کرنے کا خیر خائی کا ہر موسم میں آ کے ایمان لے آتے اگلے سال جب آتے تو زیادہ تعداد میں ہوتے اور اگلے سال آتے تو اور تعداد میں ہوتے آپ سے بیٹھ ہوتے اسلام میں داخل ہوتے اور آپ کو دعوت دیتے کہ آپ ہمارے علاقے میں آ جائیں یہی بات قرآن نے فرمائی وَلَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لئی سو بہا کہ کیا مکہ والوں اگر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے علاقے کے آپ کے قوم کے ہیں آپ ان کا انکار کرو گے نہیں مانو گے تو ہم پھر حوالے کر دیں گے ایسی قوم کے کہ جو ان کو ماننے والے ہوگی اور کافر نہیں ہوں گے چنانچہ آپ مدینہ میں چلے گئے اور مدینہ والے آپ کے ماننے والے بنے یہی تو وجہ ہے جناب نبی یہ باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی فضیلت میں فرمایا نا کہ حب الانصار آیت الایمان انصاری صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے ایمان کی علامت ہے ایمان کی نشانی ہے انصار الصحابہ یعنی بڑی مشکل بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بنا دینا مکہ کی دشمنی کو لینا ہے نا یعنی اسی وجہ سے تو مکہ والے نے مدینہ کے اوپر چڑھائی کی بدر میں عہد میں احزاب میں کہ آپ نے ان کو بنا دی ہے ان کو ان سب کو جو ان کی مدد کرنے والے ہیں ماریں گے تو بات یہ ہے جب بھی دوستوں مسلمان گویا کہ کسی اسلامی ترتیب کی قدر نہ کریں تو پھر اسلام ان سے جاتا ہے اور ایسی پہ بھی چلی جاتی ہیں ورنہ کتنی فضیلت ہوتی نبی یہ باغ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی رہتے مکہ والوں کا مقام بلند ہو جاتا نا یہ میں بھی تو گزرے ہیں عباسی خاندان کے لوگوں نے بھی ترتیب صحیح نہیں کی ہے تو گھومتے ہیں اور دوسرے لوگ مسلط ہو گئے بعد کی بھی یہی رہی تو فرمایا کہ جب ٹکر کریں گے لوگ پھر ہم ایسے لوگوں کو ان کا تول سورج محمد نے بیان فرمایا اگر تم دین کی قدر نہیں کرو گے پھر جاؤ گے منہ موڑو گے تو ہم تمہاری جگہ پہ ایسی قوم کو لے آئیں گے کہ تم اس کی مثال نہیں بن سکتے ہو ایسی اچھی اسلام کی وہ ماننے والی اسلام کے اخبار کا تحفظ کرنے والی جماعت ہوگی اللہ کے قبضے میں ایسا کچھ تاتاری نے جو ظلم کیا ایک خطہ اسلام کو ایک قسم کا و نابود کیا چند شہر رہ گئے تھے لیکن اللہ کا نظام کیسے بدلا کہ وہی مسلمان ہو گئے پھر سارا یہ خطہ مسلمان ہو گیا جبکہ ظلم جب اس وقت تاتاری نے جب کیا اور دنیا کے وہ بڑے ظالم شمار ہوتے ہیں نا تو جدا الدین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی مثال بن کر ظلم میں لیکن جب بدلے تو بھی مثال بن گئے جب اسلام میں آئے ان کا بڑا پھر دوسرے بھی مسلمان ہو گئے جب ظلم کیا مسلمانوں کو ظلم مسلمانوں پر کب ہوتا ہے جب مسلمان بدعمل ہو جاتا ہے بے غیرت ہو جاتا ہے اپنے حیات کو اسلام کو اس چیز کو غیرت ایمانی کو چھوڑ چکا ہوتا ہے تو پھر اللہ ان ان کے اوپر مسلط کرتا ہے کو ناراضگی کی وجہ سے اعتبار بن کر وہ آتے ہیں ایک کروڑ مولانا شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو اس تداری کے اوپر لکھا ہے میں ایک کروڑ مسلمانوں کو قتل کیا گیا ہے اس تداری کے حملے میں اور کیوں ہو جب مسلمان دیکھو دوستو بد عمل ہو جائے بد عقیدہ ہو جائے بد کردار ہو جائے تو وہ ظلم ہو جاتا ہے بہادری جب تک رہتی ہے جب اس میں اللہ رہتا ہے اللہ کے حبیب کی محبت رہتی ہے جب دل میں تو وہاں پر رہتا ہے نا اس کے دل میں بدلنا ہے تو اللہ سے کس کی مدد چاہیے جب بد عمل ہو جائے بد عقیدہ ہو جائے بد کردار ہو جائے تو اللہ کو رخصت ہو جاتا ہے نا ایک گناہ کرنے سے ایمان دور ہو جاتا ہے حدیث میں آتا ہے لائس میں لائس لے تو سارے وہ مومن جانی جنا نہیں کرتا حالت ایمان میں چور چوری نہیں کرتا حالت ایمان میں وغیرہ لمبی حدیث ہے کہ گناہ کبیرہ جب انسان کرتا ہے تو ایمان دور ہو جاتا ہے اس سے فارغ جب ہوتا ہے تو ایمان واپس آتا ہے جب انسان بدمل مسلمان بدمل بدل کے بعد ہو جائے تو بز دل ہو جاتا ہے اللہ سے مقصد ہو گیا پھر اس سے بڑے بز دل کو اللہ اس پر مسلط کر دیتا ہے یہی تاداری مسلط ہوئی ہے اور پھر جب وہ بدلے تو پھر پتا ہے تاطاری خان تو کیا بات تم نہیں قدر کرو گے فقط رقط اللہ بہا قوم ریسو دیہات تاخری ہم ایسی قوم کو تمہارے اوپر پھر لگ دیں گے مسلط کر دیں گے اور وہ اس قوم کو لا دیں گے جو ہماری قدر کرنے والی ہو یہ ترکی ظلم و ستم میں کفر میں مثال تھے سلطان محمد خامس یہ سارے سلطان سلطان سلیم سلطان فلاں سلطان محمد خامس نے نظام کو بدلا ہے اور وہ مسلمان ہوا پھر سارے مسلمان ہوئے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب ترک مسلمان ہو جائے گا تو ترکوں سے نہ چھیڑنا تو ترک بھی اسلام پہ رہے گا ہاں وہ تم سے اگر چھیڑے تو پھر اس کے خلاف جانا کتنا ظلم ہوا ہے ان پر مصطفیٰ کمال پاشا تو فلان تو فلان تو فلان لیکن آج بھی ایک اسلامی نقطۂ نظر سے ایک مضبوط قوت شمار ہوتی ہے ترکی بلکہ یورپ نے تو خوب بڑا کرنے کی کوشش کی اس کے باوجود ان سے ان کو کسی حد تک ڈرے بات یہ انشاءاللہ باقی بات کل ذالک حد اللہ یحیی بھی من یشاء من عبادی ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا یعملون أولئك أولئك الذين الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها بها بها هؤلاء فقد وكلنا قوما ليسوا بكافرين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين حد اللہ کی طرف سے آتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ادا کرتا ہے اگر شرک کیا تو شرک کی وجہ سے تمام اعمال جو ہوتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہی کتاب نازل کی انبیاء علیہ مسلاط والسلام پر اور فیصلے اور نبوت جس شخص نے بھی انبیاء کو نہیں مانا تو ایسی قوم پھر اللہ پاک پیدا کر دیتے ہیں جو ماننے والے ہوتے ہیں اور کفر نہیں کرتے حد اللہ فب خدا مقتدی یہی وہ لوگ ہیں یعنی جن کا انبیاء علیہ السلام کا جو اس رقوع میں ذکر ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے آپ کے آپ بھی انہی کے طریقے کے مطابق تبلیغ کریں اور فرما دیجیے لا اسألکم علیہ اجرا کہ میں اس کے اوپر کوئی اجرت نہیں مانتا ہوں نہیں ہے یہ مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے بات ہو رہی تھی چھٹیوں سے پہلے کہ توحید اصل ہے روح اسلام کی اور شرک ہے جو کفر کی طرف لے جاتا ہے اللہ نے ہمیں بات سمجھانے کے لیے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر انبیاء سے بھی بالفرض یہ غلطی ہو جائے تو تمام اعمال ان کی بھی ضائع کر دی جائے انبیاء سے یہ غلطی نہیں ہو سکتی وہ معصوم ہیں وہ تو حجت ہیں اور اس وہ حسنا ہیں وہ قابل ہیں بالفرض سے بات سمجھائی گئی کہ ذرہ برابر بھی انسان کے عقیدے میں عمل میں شرک نہیں ہونا چاہیے ہمیں سمجھانا ہے پھر فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کو ہم نے کتابیں نبوت وغیرہ دی ہے جو لوگ ان کی قدر کرتے ہیں ان کا اپنا فائدہ ہے لوگ قدر کریں یا نہ کریں اس سے اللہ کا یا اللہ کے پیغمبروں کا کوئی نقصان نہیں ہے اپنا نقصان ہے اگر قدر کر رہے ہیں تو ان کو کوئی نفع اللہ کو نفع پہنچا رہے ہیں یہ بات نہیں اپنا نفع ہے قدر نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول کو نقصان پہنچا رہے ہیں نہیں اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں فرمایا قوم نے اگر قدر نہ کی تو ایسی قوم اللہ پاک پیدا کر دیتے ہیں جو ماننے والے ہوتے ہیں تو نہیں کرتے اس پر میں تھوڑے سے تاریخی حوالے بھی آپ کو دیے کہ بڑی بڑی امت مسلمہ کے اوپر مشکلات آئیں جب تعلیم کا حملہ ہوا وغیرہ تو مولانا شبلی نعمانی رحمتہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات کی کہ انہوں نے اس تاریخ کو جو مرتب کیا تو ایک کروڑ مسلمان لگ بھگ بلا وجہ قتل کیے گئے ہیں جیسے اب بلا وجہ قتل کیے جا رہے ہیں اور مسلمان اس وقت بھی کا شکار تھا لیکن اللہ نے نظام بدلا اسلام کی قدر جب انسان نہ کرے مسلمان اسلام کی قدر نہ کرے عقیدے کے اعتبار سے اعمال کے اعتبار سے پھر اسلام رخصت ہونے لگ شروع ہو جاتا ہے پھر ایسے لوگوں کے پاس اسلام اپنی جگہ بنا لیتا ہے جو قدر والے ہوتے ہیں اس وقت بھی لوگوں نے قدر نہیں کی آپس میں ذرا ذرا سی چیزوں پر تنازع کرتے رہے یہ جل شروع ہوئی بے لاکھ مدن مسلمانوں کے لاشوں کے ڈھیر لگائے گئے ہیں اور اللہ نے کوئی نظام بدلا کہ انہیں میں سے پڑھنے والے پیدا ہو گئے مسلمان ہو گئے اور میں نے بتایا کہ میں ایک کتاب ہے فتح تاریخ خان کہ وہ کا تاریخ کیا جنہوں نے اسلام کے پورے اس لینڈ کو ختم کیا ہے اور اپنے زیر کے سبب میں اللہ نے نظام بدلا وقت نہ سو تم اسلام کی قدر میں قدر نہیں کرتے ہو ہم پھر ایسے حوالے کر دیں کہ ایسے لوگوں کے جو قدر کرنے والے ہیں نظام بدلا ہو مسلمان ہو گئے پھر وہ پڑھنے والے پھر عالم فاضل بنے حتیٰ کہ اس موضوع کی کتابیں بھی لکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے اولائک الذین حد اللہ نبی ہدا مقتدی کہ یہ انبیاء علیہ صلاحت والسلام کی جماعت کا جو اوپر تذکرہ کیا ہے پھر کہ حجت نعطیہ میں اٹھارہ نبیوں کا ذکر ہوا علیہ السلام یہ اللہ کی ہدایت یافتہ جماعت ہے یہ گروہ ہے یہ جماعت ہے اللہ کی برگزیدہ ہدایت یافتہ لوگوں کی جماعت ہے فب خدا مقتد یہ ہدایت پر ہیں اور آپ انہی کی پیروی کے مطابق آگے تبلیغ کریں انہی کی پیروی کیا ہے میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام والسلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اصول شریعت ایک ہے توحید رسالت فکر آخرت آخرت پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان انبیاء کا تمام دل وہ سب برابر ہے دوسری چیز یہ توحید کے لحاظ سے برابری یعنی ایمانیات کے اعتبار سے دوسری چیز برابری ہے تمام انبیاء علیہ السلام کو اخلاق حمیدہ ادا کیے گئے ہیں اچھے اخلاق اور یہ اچھے اخلاق ہر نبی کے مختلف نہیں ہیں سب کے برابر ہیں گندے اخلاق سے گریز اخلاق رسیلہ سے گریز اخلاق حمیدہ کا درس دینا حیا کا درس ہے پھیسائی کا درس ہے ہمدردی کا درس ہے جنا سے چوری سے ڈاکے سے ظلم زیادتی سے روکنا ہے یہ اخلاق رضیلا ہیں یہ برے کام ہیں ان سے روکنا تمام انبیاء کا برابر رہا اور اچھائی کی طرف دعوت دینا اچھے اخلاق کی طرف کہ دوسرے کو فائدہ پہنچائیں اصل تو انسان کا کام ہے نا نہیں خری الناس حدیث ہے جناب نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے کو فائدہ پہنچائے یہ اخلاق حمیدہ ہے جو اختلاف رہا شریعتوں میں پہلی شریعت اور دوسری شریعت اور آخری شریعت وہ احکام میں فری احکام میں اختلاف رہا کسی کو نمازیں دو دی گئیں کسی کو غسل کا طریقہ یوں بتا کسی کو غسل کا طریقہ کپڑے دھونے کا نماز پڑھنے کا زکوٰۃ کے لحاظ سے قربانی کے اعتبار سے فرق رہا ہے ان کی قربانی کو جلانا ہے ادھر کھانے کی اجازت ہے وغیرہ مال غنیمت یہ پوری احکام میں اختلاف رہا اختلاف جو تمام شریعتوں میں نہیں تھا دو پہلوؤں میں ایک توحید میں ایمانیات میں اور نمبر دو اخلاق حمیدہ کو اپنانا اور اخلاق رضیلا سے گریز کرنا علماء نے لکھا ہے کہ فطرت سلیم کو کبھی ہی سے منع کرنے کی ضرورت نہیں ہے خود جس کی عقل دماغ درست ہے پاگل نہیں ہے تو وہ خود اس کا دانش اس کی سمجھداری بصیرت خود فیصلہ کرے گی کہ یہ چیز بری ہے اسلام نے چوری کو برا کہا ساری دنیا چوری کو برا کہتی ہے ڈاکٹر کو برا کہا ساری دنیا برا وہ تو اسلام کو مانتے ہیں وہ کیوں ڈاکٹر کو برا کہتے ہیں قرآن میں کہا ہے کہ ڈاکٹر ڈالنا برا ہے اپنے سلیم کہ جو کسی طرف میل نہ ہو تو وہ خود بخود کبھی ہی جو چیزیں اپنی ذات میں بری ہیں ان کو اسلام تو منع کر رہا ہے لیکن اسلام منع نہ بھی کرے تو عقل سلیم وہ خود ان کو برا سمجھتی ہے کبھی ہے نجی اشیاء کو مثلاً چوری کو دوسرے کو مارنے کو ظلم کرنے کو ڈاکہ ڈالنے کو زیادتی کرنا یہ سب چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کے عقل خود یہ سمجھتی ہے کہ یہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے دیکھو خیر الناس میں ینف الناس ایک مقولہ مشہور ہے اور وہ واقعتاً شریعت کے قریب ہے مقولہ کہ عبادات کو وبا لانے میں جنت ملتی ہے لیکن انسانیت کی خیر خالی میں خدا ملتا ہے خدمت طریقت امام خلق رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ طریقت خدمت خلق نیست خلاصہ یہ ہے کہ انسانیت کا ہم درد ہو گئے انسان وہ انسان مسلمان کے لحاظ سے تو اس کے لیے وہ ایسے اصول اس کی کرے کہ وہ اچھا انسان اچھا مسلمان بن جائے تو بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ توحید میں برابر تھے سب انبیاء علیہ السلام کے اصول ایمانیات میں اور اخلاق حمیدہ اپنانے میں اخلاق رضی سے دور رہنا ہے گناہوں سے بچنا ہے دور رہنا یہ سب کے نزدیک رہا عزاء مسلم سب سے بری چیز ہے اور اس سے انسان یہ گناہ قبیرہ ہے عزاء مسلم گناہ قبیرہ ہے اور سب سے بری چیز ہے اور حق اللہ کے ساتھ حق العبد ضائع ہو رہا ہے آپ دیکھیں امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جانوروں کی تین قسمیں ہیں ایک جانور ہے کہ جو بے ضرب سی چیز ہے نہ فائدہ ہے نہ نقصان اس سے متعلق ہے ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو ذرا اداس ہیں جو نقصان پہنچانے والے ہیں یہ درندے جو ہیں اور ایک جانوروں کی قسم ہے کہ جو فائدہ ماس ہے کہ اس کا گوبر بھی اس کی ہڈیاں بھی اس کی لکڑیاں بھی اس کا وغیرہ کوس کوس وغیرہ دال کھان سارا دور دودھ دودھ سارا وہ فیدر ناز ایک جانوروں کی قسم وہ فیدر ناز ہے ایک جانوروں کی قسم بالکل بے ذرا سی ادا صاحب نے دھن میں رہتے ہیں اور ایک جانور وہ ہے جو ذرا دینے والا ہے جیسے بیڑیا وغیرہ یہ جانوروں کی قسم ہے تو جانوروں کی قسم ایسی ہے کہ جو فیدر ناز ہے انسان تو اشرف المخلوق ہے نا ان تینوں میں سے کوئی اور اعلیٰ چیز اس کو ہونا چاہیے کہ فائدہ ماس تو جانور بھی ہے اس کو تو فیض ماس سے بھی کوئی کردار ادا کرنا ہے ماخلا دن ورن انداز یاد ہوں تو اس کو تو اس مقصد کے لیے پیدا کیا اپنی بات کو ماننے میں ابتدا میں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جانور کو تو عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا ہے وہ انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا کیا وہ اپنی ڈیوٹی پوری ادا کر رہا ہے تو وہ فیض ماس جو جانور ہے اس سے یہ اونچے کردار والا اس سے مخلوق کو بننا چاہیے جبکہ انسان تو اس وقت جب بنا ہوا ہے دوسروں کو پہنچانے والا بنا ہوا تو یہ تو ان درندوں میں چلا گیا ہے جو ذرا ہے ہے کہ انسان آ رہا تو دوسرا انسان ڈر رہا ہے کہ یہ تو ایک مصیبت ہی میرے لیے بنے گا کیا دیکھو شریعت میں یہ بات ہے کہ کوئی شخص تحجت کے لیے اٹھتا ہے نا میری باتیں آپ غور سے سمجھنا اور سننا کہ میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص تحجت کے لیے اٹھتا ہے شریعت کا مسئلہ ہے اور وہ دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کو تحجت پر اتنا ثواب نہیں ہے کہ جتنا وہ تحجت کے لیے اٹھ کر دوسرے ساتھیوں کو اس نے تکلیف پہنچائی ایک مستحب عبادت جو فرض نہیں واجب نہیں سنت موقع نہیں مستحب عبادت ہے تحجت اس کے لیے اٹھا تو سارے بہت اس کے فضائل ہیں تاجب کے لیکن اگر دوسرے کو تکلیف پہنچا دی تو اس کو تحجت پر ثواب نہیں اتنا ملے گا جتنا اس کو اس ایزا پہنچانے پر دوسرے کی نیند خراب کرنے پر اس کو گناہ ہوگا ایک عبادت جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیث سے جمع کی نا تحجت کے بارے میں ایک مستقل باب ہے وہ اپنی رائے آخر میں لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک تو تحجت سنت موقع ہے یعنی اتنی ہی عبادت ہے کہ وہ اتنے فضائل ہیں اس عبادت کے کہ میرے نزدیک یہ سنت موقع ہے اور کے لیے تو یہ سنت موقع ہے اگر عوام کے لیے نہیں تو یہ اس حد تک قیمتی عبادت ہے اس قیمتی عبادت کے لیے کوئی شخص اٹھ کر دوسرے کی تکلیف کا سبب بنتا ہے تو گنا زیادہ کمایا ہے اس نے سواب کا شیخ شادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے آخری جو زمانہ تھا وہ ریاضت کا تصوف کا ذکر اذکار کا خاندان کسان جس کو کہتے ہیں وہ تو ذہر ہے جب انسان ادھر عید کی روک کمزوری بھی ہو تو جب حج پہ جاتا ہے تو سارے تحدت کرنے لگ جاتے ہیں ایک ماحول ہوتا ہے اسی طرح جب کسی مدرسے میں جاتا ہے خاندان میں جاتا ہے تو وہاں اشراف بھی چاچ بھی تحجت بھی شروع ہو جاتا ہے جو ماحول ہے عام لحاظ سے بندہ اس میں سست ہے تو وہاں خاندان میں جو لوگ جاتے تو تعجب کے بھی پابند ہو جاتے ہیں دیگر نفر ذکر اسکار کے بھی ایک دن ایسا ہوا کہ ایک صوفی اٹھا اور اس نے تحجد کی نماز پڑھنا شروع کی اور پڑھی تو کچھ لوگ نہیں اٹھے نہیں نہیں پوری ہو سکی کچھ بھی تو اس نے اپنے پیر صاحب شیخ سادی رحم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کہی کہ کیا لوگ ہیں کھانا کھا کے سو جاتے ہیں تحجد کے لیے بھی نہیں اٹھے تو مطلب مسلم تو شیخ صاحب نے اس کو بلا کر قریب فرمایا کہ آپ اگر سوئے رہتے اور تحجت نہ پڑھتے تو یہ بہتر تھا اس کے مقابلے میں جو جو تم نے اپنے ساتھیوں کی کی ہے سو رہے ہیں اور انہوں نے کی نماز نہیں پڑھی یعنی اس حد تک قیمتی عبادت ہے فضیلت والی ہے لیکن ساتھ اس کے اب دیکھو نا مسجد میں ایک شخص آتا ہے وہ کچھ ذکر کے اسکار کر رہے ہیں کچھ تلاوت کر رہے ہیں تو وہ شخص بھی آ کر اگر اونچی آواز کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو شریعت اس کو منع کرتی ہے کہ ساتھ جو دوسرے عبادت کر رہے ہیں نقل کر رہے ہیں تو آپ بھی اپنی عبادت دل میں کریں سرن کریں تاکہ دوسرے جو عبادت اونچی وہ کر رہے ہیں تو آپ کی اونچی عبادت کی وجہ سے ان کی عبادت میں خلل نہ آئے یعنی قرآن پڑھنا کتنی اونچی عبادت ہے کہ انسان تلاوت کے اوپر جو نیکیاں ملنے والی ہیں انسان ان کو بے شک کیلکولیٹر یہ نظام سارا حرکت میں لے آئے ان جنسیوں کو ان سوالوں کو گن نہیں سکتا تلاوت قرآن پاک پر اتنا سواب ہے لیکن حکم یہ کہ آپ اونچا نہیں کر سکتے کہ دوسرے ساتھی اگر سو رائے گئی یا نماز پڑھ رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے اس کے لیے آپ کے ساتھ کا سبق نہ بن جائے آپ کی تلاوت اس کی عبادت کے لیے مفل نہ بنے یا اس کے آرام کے لیے کہیں مفل نہ بنے آپ اس اسی طرح پوری اور ترتیبوں میں بھی یہی بات ہے اب باہر سے ایک آدمی آتا ہے نماز میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں ذکر اسکار میں خاموش بیٹھے ہیں اس کو حکم ہے آرام سے السلام علیکم کہے کہ جو سلام کا جواب دینے کی صلاحیت میں ہے وہ جواب دے دے اور جو نہیں عبادت میں ہے تو اس کے لیے نہ بنے تو بات یہ دوستو قرآن مجید تلاوت ایک اہم افضل ذکر ہے اور بہت ثواب ہے تحجت بہت زیادہ ثواب کی چیز لیکن اس میں بھی دوسرے مسلمان کے آرام کا انسان کے آرام کا راحت کا یا اس کی عبادت کا خیال کیا گیا ہے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے تو الناس الناس میں انسان کو بننا ہے اصل تو یہ دوسرے کے لیے میں راحت کا سبب کیسے بن سکتا ہوں یہ جذبہ اور پود جب آئے نا تو پھر سنت کے ایک لین میں لگ چکا ہے اور اگر یہ جذبہ نہیں کہ اپنی منوانی ہے آپ دیکھیں کہ راستے میں اگر کسی شخص نے کوئی چیز ڈال دی اور اس سے لوگوں کا راستہ جو ہے وہ رک رہا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے اور راستہ صاف کر رہا ہے تو ایمان کے اوپر ایمان کا حصہ حاصل کر رہا ہے اللہ سمجھ نہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدری اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیط قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوزهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به وهم على صلاتهم یحافظون صدق اللہ العظیم اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اللہ کے قدر کرنے کا حق تھا جبکہ یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا کل اے نبی آپ فرما دیجئے من انزل الکتاب کتاب اللہ جا ابھی موسا اس کتاب کو کس نے نازل کیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں جس میں روشنی ہے ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور تم نے اس کتاب کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے کچھ ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ اس کے احکام کو چھپا دیتے ہو علم تم عالم پالم تم بلا تمہیں علم دیا گیا جو تم نہیں جانتے تھے نہ تمہارے اباؤ و اجداد جانتے تھے فرما دیجئے دیجیے نبی کہ اللہ ہی نے وہ کتاب دی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی اللہ نے ہی نازل کی ہے سن مگر ہوں ان کو چھوڑ دیں یہ اپنے سرکشیوں میں ہی سرگردہ رہیں لہٰذا کتاب منص مبارک مبارک المصدق الزیبئی نئی یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے بابرکت کتاب ہے تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پیدل پہلے نازل ہوئی ہیں اے نبی سب سے پہلے آپ ڈرائیں اس کتاب کے ذریعے سے سمجھائیں ام القرا مکہ والوں کو ومن حولا اور اس کے ارد گرد جو ہے بھی جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان لائیں گے اور وہ اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کریں گے بات ہو رہی تھی کل کے سبب میں کہ دین نام ہے خیر خائی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا کہ یہ جو گزشتہ اس رقوع میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے یہ سب اللہ کی ہدایت یافتہ جماعت ہے آپ انہی کے طریقے کے مطابق لوگوں کی اصلاح کریں اللہ اسلکم علیہ اجرا اور آپ فرما دیں کہ میں اس پر کوئی اجرت آپ سے نہیں مانتا ہوں یعنی بات یہ ہے کہ اگر لوگ نہیں مانتے تو اس میں بھی مبلغ کا کوئی نقصان نہیں ہے کہ ایسی تو بات نہیں ہے نا کہ وہ نہیں مانیں گے تو تنخواہ نہیں دیں گے یا کوئی اور اس طرح کی بات ہے کہ جب اجر نہیں ہے ان اجر اللہ اللہ سب انبیاء علیہ صلاح السلام نے اپنا تعارف کرایا اور یہ بات سب بیانوں میں کہ فرمائی کہ ہمارا اجر اللہ کی ذمہ ہے بس آپ لوگوں کی ذمہ اتنا ہے کہ ہماری بات تو سنو سمجھو غور کرو کیا کہتے ہیں اور فرما دیجیے کہ میں آپ سے کوئی اجرت نہیں لیتا ہوں بس یہ قرآن مجید نصیحت ہے جہان والوں کے لیے یہ خیر خی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدین و النصیحہ دین سراسر خیر خائی ہی ہے آپ عقائد کے اعتبار سے دیکھ لیں عبادات کے اعتبار سے دیکھ لیں اخلاقیات کے اعتبار سے دیکھ لیں معاملات معاشرت کے اعتبار سے دیکھ لیں دین کے ہر مسئلے میں انسانیت کی خیر خائی ہی ہے یعنی اسلام میں شریعت نے درختوں کے حقوق بھی بتائے ہیں بلاق ان کو نکاتے ہوئے تصویرات کہتے ہیں جانوروں کے ساتھ زیادتی کرنے کو منع کیا جیسے اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نے شکایت کی اس ہرنی نے شکایت کی وغیرہ جانوروں نے شکایت کی کہ یہ بہت ہم سے زیادہ کام لیتے ہیں چارہ پورا نہیں دیتے ہیں جانوروں کے حقوق ہیں درختوں کے حقوق ہیں ہر یہ تو غیر ذیل مقبول ہیں یعنی غیر ذیل مقبول کوئی غیر مکلف ہے تو انسانیت میں تو اس میں سب سے اونچی نصیحت اور خیر خائی ہے اسلام میں دیکھو عقائد کے اعتبار سے آپ غور کریں کہ عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا سمجھایا کہ اللہ ہی معبود ہے وہی سب کچھ کرنے والا ہے نظر و نیاز کے لحاظ سے عبادت کے لحاظ سے کسی لحاظ سے بھی ہو اللہ ہمارا خالد ہے مالک ہے رازق ہے معبود ہے اس میں کتنی صفائی ہے کتنی بہتری ہے کہ انسان پتھروں کو پوج رہا تھا درختوں کو پوج رہا تھا جھنڈیوں کو پوج رہا تھا کہ جو خود ساختہ چیزیں ہیں ان کو معبود بنا کے بیٹھا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کے اعتبار سے امت کو خیر خواہ دی کہ ہمارا معبود یہ پتھر یہ بت یہ نہیں ہے اللہ سے اب کسی کو اللہ سمجھنا ہے کہ اللہ کہاں ہے اللہ تو نظر نہیں آتا اللہ کون ہے یہ سارے کائنات اللہ کے وجود کے اوپر دلیل ہے کہ یہ اللہ نے بنائی ہے کسی اور نے نہیں بنائی اگر کسی اور نے بنائی تو بناتے ہوتے نا پھر نظر تو آتا <clears throat> دریا خشک ہو جائے تو اس کو نہیں بہا سکتے تمام کائنات اللہ شریف ذات کی بدانیت واجب الوجود ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اللہ ہے اور بہت سارے کائنات کا جو سسٹم ہے اس میں سوائے اللہ پاک کے اور اس میں ذرہ برابر میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے موسم کے تغیر تبدل میں بارشوں میں موت و حیات میں وغیرہ یہ اللہ کی پر دلیل ہے کہ اگر ایسا جو کبھی ہو جو عزیز ہو غالب ہو زبردست ہو سب کو دینے والا ہو وہ معبود ہے یہ نبی تعارف کرائے عقائد کے اعتبار سے اب عبادات کی طرف آ پائیں تو یہ دین نصیحت ہے یہ دین خیر خائی ہے یہ نماز پانچ وقت جو ہے اس میں اقرونی فوائد تو بڑھتے ہیں اپنی جگہ پر ہیں پل سرات میں آسانی ہے فلاں آسانی ہے آخرت میں نمازی اپنے نور کی روشنی سے چلے گا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں اپنے امتیوں کے چہروں کو چمکتا ہوا پہچان دوں گا میدان حشر میں صحابہ نے عرض کیا کیسے آپ بچانے گے ان کے چہرے کیسے چمکتے ہوں گے فرمایا آزائے وضو با وضو پانچ وقت ہوتے ہیں نا نماز پڑھتے ہیں اس وجہ سے میری امت کے آزا نمایاں نورانی ہوں گے روشن ہوں گے وضو والے آزا میں اس سے پہچان دوں گا <clears throat> پہلی امتوں کے بھی تو لوگ وضو بناتے ہیں فرمایا پہلی امتوں میں کسی پر پانچ نمازیں نہیں تھی یہ پانچ نمازیں یہ پانچ وقت کا باوجود تو ان کے چہرے پہلی امتوں کے مقابلے میں زیادہ روشن ہوں گے زیادہ نورانی ہوں گے یہ نماز کے اخربی ہے دین نصیحت ہے میں اس موضوع پہ بات کر رہا ہوں دین خیر خائی ہے اللہ ذکر یہ قرآن یہ شریعت یہ نبی کے فرمان نبی کی سنت یہ سراپا خیر خائی ہے جہان والوں کے لیے عبادت نماز یہ تو اخروی خیر ہے دیکھو نمازی آدمی پانچ وقت باوضو ہوتا ہے ہو اس کی مجبوری ہے پاک رکھنا صاف رکھنا اور آزاد کو دھونا کم از کم سردیوں میں تین مرتبہ تو وضو بنائیں گے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ جانوروں سے بھی زیادہ گندی بدبو سے آتی ہے کیونکہ وہ کپڑے بھی پاک نہیں رکھیں گے صاف بھی نہیں رکھیں گے منہ نہیں جائیں گے دانت صاف نہیں کریں گے وغیرہ بدبو ہی بدبو ہوگی نمازی آدمی کیا دیکھو دین خیر خائی ہے کہ انسان کی فطرت میں صفائی ستھرائی ہے اور دل نہیں رہا نماز پڑھے گا تو مجبوراً صفائی ستھرائی ہو رہی ہے گناہوں سے بھی معافی ہو رہی ہے آخرت بھی بن رہی ہے اور دنیا میں بھی صاف ستھرا ہے نمازی آدمی کا چہرہ آخرت میں چمکتا ہوا ہوگا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شاقی نیشر ساقی کوثر پہچان لیں گے وہ تو اونچی بات ہے بہت بڑی بصیرت کی بات دنیا میں نمازی آدمی کا چہرہ پہچانا جاتا ہے اس پہ خاص رونق ہوتی ہے خاص اس کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت کی جھلک ہوتی ہے فضل و کرم کی ہوتی ہے تو یہ دین دوستوں خیر خائی ہے یہ تو ذاتی بات ہے عبادت اسی طریقے سے آپ زکوٰۃ میں چلے جائیں دین خیر خائی ہے کہ مال کا ہو رہا ہے آخرت میں فائدہ ہو رہا ہے ثواب کا اور انسانیت کا بھلا ہو رہا ہے کہ آپ دے رہے ہیں بہت سے ساتھی زکوٰۃ نکالتے ہیں اختیار کرتے ہیں پھر زکات دے کر خوش ہوتے ہیں اپنے پڑوسیوں کا خیال ہوا رشتہ داروں کا انسانیت کا خیال ہوا تو یہ دین خیر خائی ہے یہی بات اور تمام عبادات میں مقصد یہ ہے ان ہوا اللہ ذکر یہ تو میں نے عقیدے کی بات کی عبادت کی بات کی کہ دین خیر خائی ہے اب معاملات کے اندر چلے جائیں جھوٹ نہیں بولنا ہے ظلم نہیں کرنا ہے دھوکہ نہیں دینے خراب چیز کو اصلی بنا کر نہیں بیچنا ہے کیوں تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچ جائے اپنا فائدہ حاصل کرو دوسرے کو نقصان پہنچاؤ یہ دین نہیں ہے دین خیر ہے آپ سچ بولیں آپ کے پاس ناقص چیز ہے ناقص بتائیں اچھی چیز ہے اچھی بتائیں تو دوسرے کی بھلائی ہو رہی ہے کاروبار بھی ہو رہا ہے سنت پیغمبر آنا پر عمل ہو رہا ہے سچ کی ترغیب ہو رہی ہے انسانیت کی فلاح اور بہبودی کو سامنے رکھا جا رہا ہے اور اگر ان اصولوں پر کوئی تاجر عمل کرے گا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سدو شرون یہ ملک مع نا والصدیقین والشہداء سچے تاجر تاجر سچے تاجر میدان حشر میں ان کا حشر ہوگا انبیاء کے ساتھ صدیقین شہداء کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا ایک دوسرے کی بلائی یہ معاملات آپ معاشرت میں جائیں جی ندا ہونا چاہیے یوں گواہ ہونے چاہیے بچی والے یوں سوچ کر فیصلہ کریں بچے والے اس انداز میں اور کس انداز میں رشتے کو منتخب کریں تاکہ کل لڑائی جھگڑا نہ ہو بالکل حدیث کے برعکس آج کل رشتوں کا انتخاب ہو رہا ہے پھر مہینہ بھی نہیں گزرتا کہ گنج گڑنگ لڑائی شروع ہو جاتی ہے حدیث بھی فرمایا نا کہ چار طرح کے انتخاب کیا جاتا ہے مال زیادہ ہو حسن زیادہ ہو کوئی خاندان اونچا ہے اور دیندار ہے فرمایا فض بذات الدین مال کو چھوڑو وہ آئے گا فض فر بزاد الدین کرے گا جداب آپ دین کو منتخب کریں رشتے کے لحاظ سے خواہ لڑکی تلاش کرنی ہے تو دیندار ہو خواہ لڑکی والوں نے لڑکا تلاش کرنا ہے تو دین والا ہو تو لوگ مال کے لحاظ سے انتخاب کرتے ہیں یا خاندان کے لحاظ سے انتخاب کرتے ہیں رشتے کا یا حسن کے لحاظ سے انتخاب کرتے ہیں یا دین کے لحاظ سے جناب نے فرمایا فض پھر تجارت دین پرگت جداد آپ دین کو ترجیح دیں ہمیشہ شکر بجا لانے کے لیے نماز ہی پڑھتے رہو گے فض پھر نزاد الدین پرگت جداد آپ کے ہاتھ ہاتھ آلودہ ہوں گے یہ اشتہار ہے اس زمانے میں یہ تعلیمیں نہیں تھی مسجدیں ایسی ہوتی تھی اس میں تو سنگریز ہے مسجد میں تھے تو آپ دین کو منتخب کریں وہ آپ کی خدمت کرے گی آپ اس خاندان کے فرد بنیں گے دونوں کے اندر ہمدردی ہوگی ان پر دکھ ہوگا تو یہ لڑکے والے پہنچیں گے لڑکے والوں پر دکھ ہوگا تو جب دین کو منتخب کیا تو لڑکی والا خاندان آپ کی پریشانی میں آ جائے گا شریف ہوگا تو یہ دین نصیحت ہے دین خیر خائی ہے دینداری میں انسانیت کی خیر خواہی کے علاوہ ایک بات بھی نہیں ہے خیر خواہی کے علاوہ خواب عقیدت کے اوپر ہم کر رہے ہیں عبادت پر کر رہے ہیں معاملات کر رہے ہیں معاشرت کر رہے ہیں جو بھی کام دین کو رکھ کے آپ کر رہے ہیں اس میں دنیاوی اعتبار سے بھی بھلائی اور خیر ہے اور اخروی اعتبار سے بھی بھلائی اور خیر ہے اور جتنا ہم خیر سے دور جا رہے ہیں تو ہم اتنا دینداری سے دور ہیں تو فلاح اور بہبود اور خیر اور اللہ کے فضل و کرم اور رحمت سے ہم دور ہو رہے ہیں تو فرمایا نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر یہ دین نہیں ہے مگر صرف نصیحت اور خیر خائی ہے جہان والوں کے لیے جہان والوں کو یہاں تو مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں جہان والوں کے لیے حضرت ناز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک علاقے کا آپ نے والی بنا کر بھیجا تو گھر محاذ ناز خیال رکھنا کہ وہاں پر ابھی وہ لوگ بھی آباد ہیں کہ جو اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تو کہیں غیر مسلم سمجھ کر آپ ان کے اوپر زیادتی نہ کر دو خیال رکھنا اب بداوت المظلوم مظلوم کی بدعا سے بچ کے رہنا صحابی ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ اس صحابہ تاریخ صحابہ پڑھیں ہر صحابی کے حالات ہیں وہ تو لگتا یہ ہے کہ یہ مکرم جماعت اللہ پاک نے جو نبی کو دی ہے ان کا کام صرف سیکھنا اور دین کو پھیلانا ہے ان کا تو اور کوئی کام ہی نہیں سمجھ میں آتا کہ دنیا میں انہوں نے کوئی اور کام بھی کیا ہے یہ اس صحابی کو یعنی وہ چند صحابہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں والی بنا کر بھیجا ہے گورنر بنا کر بھیجا وہ چند ہے تو فرمایا کہ دیکھو وہاں غیر مسلم ہوں گے تو ایسا نہ سمجھو کہ آپ کے اندر یہ تعصبات ہے کہ ہم مسلم ہیں ہم یوں ہیں تو یہ غیر مسلم ہیں یہ کیوں نہیں اپنے اسلام کی طرف آتے نبی آخر پر ایمان کیوں نہیں لاتے لہٰذا ان کے ساتھ آپ کا سخت رویہ ہو جائے ہر کس نہیں انسانیت کے نقطۂ نظر سے سب کو خیر خواہی کے ساتھ دیکھنا ہے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنی ہے ان کو دین سمجھانا ہے سکھانا ہے دوستو ہم کیسے کس طرح کے مسلمان ہو گئے کہ ایک مسلمان گرے اگر اس پارٹی کے ہیں وہ لوگ تو ان کے ساتھ تو محبت بھی ہے ساری بھی ہے احترام بھی ہے کہ ہماری جماعت کا بندہ ہے ہمارے صاحب کو مانتا ہے ہمارے لیڈر کا وہ ہے فلان ہے بھلے سیاسی جماعتیں ہوں بھلے مذہبی جماعتیں ہوں یہ دین پیروی ہو رہی ہے یا تشخص پیروی ہو رہی ہے قیادت کی ابتدا ہو رہی ہے پیروی ہو رہی ہے یا دین کو مقتدا اور امام مانا ہوا ہے دیکھو ہمارے امام جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ نے یہ نورانی کتاب اور نورانی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ان کو سامنے رکھ کے انسان اپنے عقیدے اور اپنے امال کو بنائے اللہ سمجھ نہ سکے اللہ حق قدری انزل اللہ علی بشر من شعیب ثم من الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها بالآخرة اللہ صلاحت اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا خصوصاً جب یہ بات کہنے لگے کہ اللہ نے کسی انسان کے اوپر کچھ بھی نازل نہیں کیا آپ فرما دیجئے کہ کس نے نازل کیا اس کتاب کو جو لے کر علیہ السلام آئے جو روشنی اور ہدایت کے لوگوں کے لیے تم نے تو اس کتاب کو بھی غرق ورق کر دیا کچھ ظاہر کرتے ہو اس کے احکام اور اکثر چھپاتے ہو علم تم معلوم تعلق ہو خم تم والا آباؤ کو اور کس نے تمہیں سکھایا جو تم اور تمہارے و وبا نہیں جانتے تھے آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی نے کتاب بھی نازم کی اور اللہ ہی علم دینے والے ہیں سن نظر ہو پھر فوز ہم یا پھر آپ ان کو چھوڑ دیں کہ اپنے ہی بد مستیوں میں وہ کھیلتے رہے وہاں کتاب انض مبارک مصدق الجی بین دئی یہ کتاب ایسی ہے قرآن مجید جس کو ہم نے نازل کیا یہ برکت والی کتاب ہے اور تصدیق کر رہی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں آپ اس کتاب کے ذریعے سے مکہ والوں کو اور ان کے ارد گرد کو سمجھائیں جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر وہ ایمان لائیں گے اس کتاب پر اور ایمان لانے کے بعد مومنین اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے بات ہو رہی تھی جمعرات کے سبق میں کہ شریعت قرآن حدیث یہ سب خیر خواہ خیر خائی ہے نصیحت ہے اس میں بھلائی ہے جہان والوں کے لیے لیکن لوگوں نے قدر نہیں کی جن کے نصیب اچھے تھے انہوں نے اس شریعت کو مانا ایمان لایا ان کی دنیا آخرت بن گئی اور جنہوں نے نہیں مانا وہ رسوا ہو گئے دنیا آخرت کے لحاظ سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واض و نصیحت مکہ میں شروع کی تو اس میں یہ مشرقین مکہ بعض دفعہ کچھ سوال کرتے تھے انہیں خود تو پتہ نہیں تھا یہ جاہل لوگ تھے لیکن مدینہ کے ساتھ روابط وغیرہ تھے تو یہود کچھ ان کو باتیں سکھاتے تھے کہ یوں کام کرو یوں بات کرو بعض دفعہ یہود ہو یعنی اسلام دشمنی میں آ کر بہت بڑی غلطی بھی کر جاتے تھے کہ اللہ نے کسی انسان کے اوپر بھی کوئی چیز نازل نہیں کی بعد میں لکھا ہے کہ یہ فخاص بن آزورہ ایک یہودی تھا اور لوگوں کو بڑے واضح نصیحت اور یعنی اپنی یہودیت مذہب کی طرف دعوت دیتا تھا اس نے یہ بعض مقاصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہی کہ اللہ نے کسی انسان کے اوپر کوئی کتاب نازل نہیں کی ہے بعض اسلامی دشمنی میں آ کے بعد نے لکھا ہے کہ یہ مالک بن سیف ایک یہودی تھا ان کا رہبر تھا یہودیوں کا اور اس نے یہ بات کہی کہ اللہ نے کسی انسان کے اوپر بھی کوئی کتاب نازل نہیں کی ہے عورت ابن عباس نے یہ بات کہی ہے کہ یہ مشرقین مکہ نے یہ بات سیکھ کر یہودیوں سے کہنے والے یہ مشرقین مکہ ہی ہیں کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی کتاب نازل نہیں کی یہودیوں نے کہی ہو یا کسی کافر نے کہی ہو بات تو غلط ہے لیکن قرآن کے سیاق و سباق سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کہنے والے یہودی تھے جیسے ابھی اندازہ ہوگا اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدر کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اللہ کے قدر کرنے کا حق تھا کیا مطلب ہے اس کا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کو معزز مانگنا ماننا محترم ماننا عظمت والا ماننا ہر مخلوق کو خصوصاً مکلف کے ذمہ لازم ہے اور اللہ کو معظم ماننے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے اس کو ماننا ہے تو پھر تو وہ اللہ کو ماننا ہے ایک انسان ہے جو اللہ کو مان رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اسی نے مجھے پیدا کیا ہے سب کچھ ہے لیکن اللہ نے فرشتوں کو کوئی پیدا کیا اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں فرشتوں کو میں نے پیدا کیا ہے اور وہ میرے حکم کو بجا لاتے ہیں اور نورانی مخلوق ہے تو یہ اللہ کو ماننا نہ ماننا ہے ایک شخص اللہ کو مان رہا ہے لیکن کہتا یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا لیکن اللہ کو میں مانتا ہوں تو یہ اللہ کو نہیں ماننے کے حقوق اللہ نے فرمایا ہے کہ میعاد ہے حساب کتاب ہے میزان ہے حشر ہے آخرت ہے برزخ ہے سراط ہے جنت دوزخ ہے کہ اللہ کا فرمان ہے تو ایک شخص کہتا ہے اللہ کو مانتا ہوں عالم آخرت کو نہیں مانتا ہوں تو یہ اللہ کو ماننا بھی نہ ماننا ہے ماں قبر اللہ کا قدر یہی بات ہے کوئی شخص کہتا ہے اللہ ہمارا خالق ہے اللہ ہی رازق ہے اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے لیکن اللہ نے آسمانوں سے انسانیت جنوں کی ہدایت کے لیے کوئی بئی نہیں بھیجی کوئی پیغمبر نہیں بنایا لیکن کہتے ہیں اللہ کو مانتا ہوں اللہ میرا خالق مالک رازق ہے لیکن اللہ نے آسمانوں سے کوئی کتاب کسی پیغمبر کے اوپر نازل نہیں کی کوئی ایسا حکم نازل نہیں کیا کوئی پیغمبر نہیں بنایا ہے تو یہ اللہ کو جو ماننے کا دعویٰ ہے یہ بھی غلط ہے وہ اللہ کو نہیں مانتا تو ما قدر اللہ کا قدر ہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں کہ اللہ کو معظم ماننا ہے کیسا کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو ماننا ہے ہاں اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی بہت سارے ایسے احکام ہیں اسلام کے کہ جن کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی تو پھر بھی ان کو ماننا ہے بعض کی سمجھ آ بھی جائے لیکن اسلامی حکم کے ماننے کا تعلق حکمت کے سمجھنے پر یا نہ سمجھنے پر موقوف نہیں ہے بس اسلام نے جو حکم دیا ہے اس کو ماننا ہے بہت آسان مثال ہے جو کئی دفعہ دی ہے کہ انسان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتا ہے شریعت کہتی ہے اس اس اس کے کے کا منہ پاؤں پلیت ہو گئے بنا کے آئے ہوا خارج ہوئی ہے اس جگہ کو دھونا ضروری نہیں ہے دھونا ہاتھوں کو پاؤں کو منہ کو ہے سر کا مسا کرنا ہے ہوا خارج ہوئی آزا ماں باپ ہو گئے پلیت ہو گئے پاؤں پلیت ہو گیا بے روزی ہو گیا دھونا ان پہ ہے اب اگر عقل کی بات ہو تو پھر تو استنجا کرنا چاہیے نا اور ان کو دھونے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو پاک صاف ہے ان پر تو کوئی مائل بھی نہیں ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور مقولہ ہے نا کہ انسان اپنی عقل کے مطابق اگر دین کو سمجھنے پہ آئے تو موضوع پر جو مسا اوپر سے ہے وہ نیچے سے ہونا چاہیے کہ وہ تو چلنے سے نیچے سے خراب ہوتے ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ موزوں کے جو سردیوں میں بندہ پہنتے ہیں وہ موزوں کے اوپر سے بسا کرو اگر عقل کی بات ہو تو موزوں کے نیچے سے مزہ ہونا چاہیے کہ وہ تو نیچے سے چلنے سے خراب ہوتے ہیں اوپر سے تو خراب نہیں ہوتے بہت سارے دینی احکام جو ہیں کہ انسان اس میں امر دادی ہے بس حکم ہے اس کو ماننا آپ کی عقل ناقص ہے آپ اس کی حکمت کو اس کی پوری حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں یا نہیں سمجھ سکتے ہیں اس کو ماننا آسان سے مثال وضو والی آپ نے سمجھی ہے نہ قدر اللہ کا ہی لوگوں نے اللہ کو کیوں نہیں سمجھا جیسے سمجھنے کا حق تھا یعنی معظم ماننا ہے اللہ کو معظم ماننے کا مطلب اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو ماننا ہے یہ اللہ کو معظم سمجھنا ہے ویسے وظیفہ پڑھ رہا ہے اللہ محترم ہے اللہ معظم ہے اللہ جل جلال ہو ہے اللہ تعالیٰ ہو لیکن اللہ کے حکم کو نہیں تو ماں قدر اللہ کا قدر ہی ہوا اس نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ جو مشہور تفسیر کبیر کے مصنف ہیں انہوں نے اس ایپ کی تفسیر میں یہ لکھا ہے قدر اللہ قدر ہی کا مطلب ہے کہ جس نے کسی چیز کو پہچان دیا ہے تو اس نے اس چیز کی قدر کر لی ہے اللہ کو پہچان کے بعد اللہ کی قدر و منزلت انسان کے دل و دماغ میں آئے گی کہ اللہ ہے کیا پہلے تو اللہ کی معرفت حاصل کرے نا اللہ کو پہچانے کہ اللہ ہے کیا جب اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرے گا اللہ کی پہچان اس کو حاصل ہوگی پھر اللہ کی عظمت میرے دماغ میں آئے گی پھر اس کے حکم کو بجا لانے میں آسانی ہوگی مشکل نہیں ہوگی یہ ہمیں راضی کی تفسیر ہے کہ ماں قدر ان میں قدر ہی لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا یعنی اللہ کو پہچاننے کی فکر نہیں کی کہ اللہ ہے کیا ورنہ تو انسان کائنات میں غور و فکر کرے جو نظام چل رہا ہے اسی سے ہی اس کو اپنا رب سمجھ میں آ جائے گا معبود سمجھ میں آ جائے گا نا قدر اور پھر فرمایا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہود دشمنی ہے اسلام دشمنی ہے کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی کتاب نازل نہیں کی کوئی حکم نازل نہیں کیا کوئی وہی نہیں آئی کوئی فرشتہ نہیں آیا اس کا بھی مان صلی اللہ علیہ وسلم شہید کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا کسی انسان پر اے نبی آپ فرما دیجیے ان یہودیوں کو کہ اتنی بڑی حد درمی کیا کرتے ہو من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا کہ آپ کہتے ہو کہ کسی انسان پر اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی تو بتاؤ وہ کتاب جو موسا علیہ السلام لے کر آئے ہیں وہ کس نے نازل کی ہے جو تم خود جس, جس کتاب کا تم درس دیتے ہو اس مجلس میں اور عوام یہود بھی بیٹھے تھے تو جب یہ عید نازل ہوئی اور آپ نے یہ فرمایا کہ پھر جو علیہ السلام کتاب لے کر آئے تھے وہ اللہ نے نازل نہیں کی تو بتاؤ کس نے نازل کی موسی علیہ السلام پر اور جس کی تم تبلیغ کرتے رہتے ہو تو سارے یہودیوں نے نعرہ لگا دیا اور جو ان کا رہبر عالم یہودی فخاص بن آزورا تھا رسوا ہوا وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو تو ہے کہ یہ دعوت دیتا ہے تبلیغ کرتا ہے سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ تیرا کتاب حضرت علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے تو یہ کہنا کہ کسی انسان کے اوپر اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی تو آپ نے پیغمبر کا بھی انکار کیا یعنی اتنا بڑا انکار کر دیا اسلام دشمنی نے اتنا بڑا جرم کیا تو اپنی کتاب کا بھی انکار کر دیا اپنے پیغمبر کا بھی انکار ایک بات آپ کو یاد ہوگی جب یہ مشرقی نے مکہ کے پاس آئے تھے یہود مدینہ مسلمانوں کے خلاف پروگرام کرنے کے لیے جس کا پانچویں بارے میں ذکر ہے تو مشرقی نے مکہ نے کہا کہ آپ اگر ہمیں برحق سمجھتے ہو تو ہم جو یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں یہ ٹھیک کرتے ہیں آپ تصدیق کرتے ہو ہم تو انہیں لوگ ہیں ان پڑھ لوگ ہیں جاہل ہیں آپ لوگ والے کتاب ہو تو یہ ہمارا کام غلط ہے یا ٹھیک ہے ماں اسلام دشمنی نے یہود مدینہ نے مشرقین مکہ کی بت پرستی کی تعریف کی کہ آپ ٹھیک کر رہے ہو تاکہ اس موقع پر مشرقین مکہ اور ہم مل کر مسلمانوں کو ختم کر سکیں مشرقین مکہ بھی وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارا مذہب صحیح ہے اور ہم ٹھیک کر رہے ہیں تو آپ بھی ہمارے بتوں کے سامنے سجدہ کریں اور جھکیں اور ان کے سلام کریں اور پھر انہوں نے نے کیا کی کتاب جو پانچویں کا پہلا پاؤ ختم ہو رہا ہے کہ یہ بھی بتوں کے سامنے جھکنے لگ گئے نے مکہ کے ساتھ خیر خائی کر کے تاکہ مسلمانوں کے خلاف ان واقعات سے دوستوں ہمیں بڑا سبق ملتا ہے کہ یہ دشمنان اسلام اسلام کی دشمنی میں سب ایک جان ہیں سب ایک چیز ہیں اگر ان کتاب کو بتوں کے سامنے بھی جھکنا پڑے گھنٹہ بھی بجانا پڑے کچھ بھی کرنا پڑے اسلام دشمنی میں یہ سب ایک ہیں جب اس زمانے میں یہ ایک تھے تو اب تو اور مرم دور میں اور تنزل کا شکار ہو چکے ہیں کفر میں اور آگے بڑھ گئے ہیں مسلمانوں کے خلاف یہ ایک ہیں کہ اعلی کتاب ہونے کے باوجود مشرقی نے مکہ کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کہ مسلمانوں کے خلاف پروگرام کرنا ہے بتوں کو مانا ان کے مسلب کی تعریف کی اور بتوں کے سامنے جھکے اور سب بھی کیا جو میں نے حوالہ دیا ہے پانچویں پارے کے آخری پہلا پاؤ ختم ہوا ہے جو یہودی لوگ اس اپنے عالم کے خلاف ہو گئے کہ آپ تو ہمیں خود دعوت دیتے تھے کہ موسی السلام پر کتاب نازل ہوئی فرمایا وہ کتاب جو علیہ السلام پر نازل ہوئی اس میں ہدایت ہے روشنی ہے لیکن تم نے تو اپنی کتاب کو بھی ورق ورق کر دیا جو مطلب کے بعد مطابق بات تھی اس کو مانا اور جو مطلب کے مطابق بات نہیں تھی تو پھر رہا اس کو چھپا دیا فرمایا تم بھی کچھ نہیں جانتے تھے اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر بھی علم آیا سن نظر ہوں کہ حوض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹا ہوا کہ چھوڑو ان کو مانتے ہیں آپ نے بتا دیا ہے نہیں مانتے ہیں تو آپ نے شیطانی عبور میں ہی سرگردا رہے اپنی کتاب کا تعارف کرا دیں ہاں جا کتاب مبارک بین نے اے نبی آپ فرمائیں یہ ایسی کتاب ہے جو میرے اوپر نازل ہوئی یہ برکت والی ہے پہلی کتابوں کا انکار نہیں کرتی تصدیق کر رہی ہے پیغمبروں کا بھی ذکر کر رہی ہے پہلی کتابوں کا بھی ذکر کر رہی ہے کون سی کتاب کس امت پر کس پیغمبر پر نازل ہوئی اس کا ذکر بھی کر رہی ہے اب یہ آخری کتاب ہے اس کے بعد کوئی کتاب نہیں تم ذرا اے نبی آپ مکہ مکہ والوں کو کے ارد گرد کو سب کو آپ پوری دنیا کے لیے کیا مت کے واسطے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں سب کو آپ سمجھائیں والذین یؤمنون بالآخرہ نبی آخرا نبی جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ سب کچھ مان لیں گے جو آخرت کی عمر کے رہے حساب کتاب یہ دہریہ مذہب ہے کہ مرنا کہاں ہے حساب کتاب کہاں ہونا ہے جب مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں ہڈیاں سب کچھ مٹی کھا جائے گی تب دوبارہ اٹھنا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں مانے جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں اللہ کے سامنے حاضری کو مانتے ہیں حساب کتاب کو مانتے ہیں اور وہاں جزا اور سزا کو مان رہے ہیں تو وہ آپ پر بھی ایمان لائیں گے آپ کی شریعت پر بھی ایمان لائیں گے اور جو آپ عوامر دیں گے حکم دیں گے ارکان اسلام میں خصوصاً نماز وہ ملا سلا لحاظ ضرور وہ اپنی نمازوں کی ایمان والے اچھے طریقے سے پابندی کرنے والے ہوں گے اللہ سمجھنے سے